حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تم سے گھوڑے اور غلام کی زکاة معاف کر دی ہے سو تم چاندی کی زکاة لاؤ ہر چالی درہم میں ایک درہم اور ایک سو نوے درہم میں کوئی زکاة نہیں جب دو سو ہو جائیں تو ان میں پانچ درہم ہیں امام ابو دعود رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کو آمش نے ابو اسحاق سے روایت کیا ہے جیسے کہ ابو آوانا نے کہا ہے نیز شیبان ابو معاویہ اور ابراہیم بن تحمان نے ابو اسحاق سے انہوں انہوں نے نے حارس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مثل روایت کیا ہے امام ابو دعود رحمہ اللہ نے کہا عبداللہ بن محمد نفیلی کی حدیث یعنی ایک ہزار پانچ سو بہتر شعبہ اور سفیان وغیرہ نے ابو اسحاق سے انہوں نے آسم سے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے مگر مرفو نہیں کہا ہے بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر موقوف کیا ہے سننے ابو داود حدیث نمبر ایک